لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مومنو منافقین کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے ایسا اس لیے ہے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں